تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا اور اللہ کے سامنے بعد اب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو